نام والدے خواب میں حضور کو مگر کسی نے نہ دیکھا جاگتے میں حق نور کو مگر کسی نے دیکھا جاگتے نام ہے مکمل ایمان کا ان سے چلنے سب سے چلنے والوں کے گلوں کا چراغ احمد اللہ کی شمع فروزہ ہے آج وہ دور رضا کی کوئی ملا رضا کا چتم دیکھ لیے وہ علاقہ رضا کا قطب مینار کا نام ہے جس کی اونچائی کا اندازہ لگانے کے لیے اچھو اچھو کے سر پہ سے ٹوپی اڑ گئی سنت کی پہچان علی اسلام علی احمد رضا خان کوئی نہ اعلی نہیں اعلی جیسا نرالا نہیں لوٹ جاتا ہے ان کی تجوریاں ان پہ آیا حضرت کے نام کا کوئی تالا نہیں تالا نہیں مالک کے کونے میں کو پاس کچھ رکھتے نہیں تو جہاں کی نعمت ہے ان کے خالی ہاتھ میں ہاں؟ اچھا۔ کعبے کی کنجی کوئی بھی رکھے مگر کعبے کے اندر کیا ہے مہمان میرے بڑے زیادہ جان حضور اختر رضا خان اسلام کس نے پھیلایا ہند کے سلطان نے بچا اور بچایا احمد رضا خان نے جب بریلی میں آیا تھا شیطان لاہور پر پک کر اس کو کر دیا تھا پریشان وہی تو ہے لاہور پڑھنے والا والے منانی میں میرے دادا جان